حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے میرے اس ممبر کے بعد جھوٹی قسم کھائی خا ایک تازہ مسواک پر کیوں نہ ہو اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا یا فرمایا اس کے لیے جہنم واجب ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار دو سو چھیالیس